گرمی کے موسم کی آمد ہو چکی اور موسم گرما کے پھلوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے انہی پھلوں میں سے ایک پھل ہے خربوزہ دکھاتے ہیں آپ کو اس بارے میں ایک رپورٹ موسم گرما میں ٹھنڈی غذاؤں کے ساتھ پانی اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی سے اچھی ہو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پھل کے بارے میں جو قیمت میں سستا مگر ذائقے میں بے مثال ہوتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں خربوزے کی جو کہ آسانی سے دستیاب سستا اور مزیدار پھل ہے رزدار اور خوشبودار خربوزے کو اکثر افراد بہت شوق سے کھاتے ہیں اور آپ بھی خربوزہ کھانا عادت بنا لیں کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھلوں میں کھجور انگور اور خربوزہ زیادہ پسند تھے خربوزے میں ایک اینٹی آکسیڈینٹ ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جبکہ خربوزہ قوت مدافعت کے لیے بھی مفید ہے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اور نظام ہاضمہ کے مسائل دور کر کرنے میں مدد دیتا ہے خربوزہ موسی میں گرما کا سپر فوڈ اس لیے بھی ہے اس کا نبے فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ گرم موسم میں جسم میں پانی کی سطح مناسب حد تک رکھنے میں مدد دیتا ہے خربوزہ غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے محبوب محمد وقاص ستاری مدنی چینل دیکھتے رہیے